انت ہماری دوستی تیرے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تبرانہ علیہ کا ہم ان سے بیزار بیدار ڈال ان بےمانوں کو جہنم کے اندر جو تیرے ساتھ شیر کرتے تھے شریک کرتے تھے تیرے شریک بناتے تھے ہماری عبادت کی انہوں نے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کو جہنم میں ڈال دے یہ کیا بن جائیں گے دشمن یقون علیہم ردا یقون آ رہے ہیں بن جائیں گے وہ ان کو دشمن بن جائیں گے قانون ہم آدان ہو جائیں گے وہ وقت ان کے دشمن وہ قانون عبادترین اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے کیا کرنے والے میری طرف دیکھو سمجھ لو بات کیا مطلب ہے انکار کرنے والے انکار کر دیں گے اس کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہے مطلب تو بہت ہے پانچ چھ مطلب ہے میں دو بیان کر رہا ہوں پہلا مطلب وہ سمجھو بات ما کن تم ایانا بدون ما کن تم کانو عبادت ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے سمجھو سمجھو بات ان کی عبادت کا کیا کریں گے اور کہیں گے ما کن تم ایانا تم ہماری عبادت یا اللہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں جی وہ تو ستر ستر سال ان کی قبروں پہ ماتھے رگڑتے رہے ان کی قبروں کے پھیرے کرتے رہے اٹے گھٹے دیتے رہے دور دراز سے سفر کر کے جاتے رہے اور بزرگ کہتے ہیں ماں ان تم جانا کانوں میں عبادت ہے تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے انکار کرتے تھے یہ تو واقعہ کا انکار ہے کس کا انکار ہے بھائی واقعات دنیا میں بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے نہیں ہوتی تو بزرگ کہتے تھے تم کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے یہ تو واقعہ کا کیا ہے انکار ہے یہ تو درست نہیں ہے اللہ نے اس کی آگے وضاحت کر دی کفا بلاہ شہید نا بین کم انکن عبادت گم تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یعنی بابا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہمیں کوئی پتہ انکار کرنے سے مراد اظہار غفلت کیا کہہ رہا ہوں انکار سے مراد اس سورت یونس کی آیت کر رہا ہوں نا کان ماں کن تم یانا تابزون کی تشریح ہے آگے کفا بلّہ شہید بیننا بین بین کم ان کنان عبادت گم یہ تشریح ہے کب کی ماں کن تم یانا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یعنی ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی علم نہ ہم راضی ہیں نہ ہمیں پتا کچھ سمجھ آیا ہے پہلا جواب کیا آیا پہلا جواب یہ آیا ہے کہ قانون عبادت کافرین بے معنی اظہار غفلت ہے بے معنی عبادت کا انکار کرنا یعنی غفلت کا اظہار کرنا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل اور بے خبر تھے ہمیں کوئی علم نہ ہم راضی ہیں نہ ہم نے حکم کیا ہے نہ ہمیں علم ہے سمجھے یہ بات ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب وہ ہے جو مسئلہ الہ میں پڑھ رہے ہو سمجھا کہ انسان پکارتا ہے مشرق بزرگوں کو اور سمجھو بات جن کو پکارتا ہے شیطان بےمان اور جنات بےمان جبے پہن کر بزرگ کی شکل بن کر آ جاتے ہیں اور کہتا ہوں میں فلانا بزرگ ہوں آ گیا ہوں تیری مدد کے لیے سمجھ رہے ہو نیند میں بھی اور نیند میں بھی اور بیداری میں بیداری میں کشتی پر بیٹھا ہے مشرق کشتی بھور میں آ رہی ہے یا خرید یا خرید کہہ کر پکارتا ہے شیطان بےمان فرد کپڑے پہن کر آ جاتا ہے کشتی کو دھکا دیتا ہے کشتی پار ہو جاتی ہے کہتا ہے میں بابا فرید ہوں آیا تھا تیری مدد کے لیے باب فرید کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے وہ بے خبر ہے جو جن بےمان ہے یہ شیطان ہے کچھ سمجھ آیا ہے اب کیا مطلب ہے میں عبادت ان وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی انہوں نے جنات کی عبادت کی ہے کس کی عبادت کی ہے القول کا ان کی طرف بات کو ڈالیں گے بزرگ کہیں گے تم جھوٹ بولتے تھے ماں کم تم یانا تابو تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم جنات کی عبادت کرتے تھے تو سمجھ آیا ہے پایا ہوتی سے مسئلہ میں تفصیل سے کہ شیطان بےمان اپنی عبادت کرواتا ہے لیکن نام لے کر بزرگوں کا عبادت اپنی کرواتا ہے نام لے کر خام میں آ جائے گا کہے گا میں بابا غریب شاہ ہوں تو نے میری منت نہیں دی میں نے تیرے پر مار ڈالی ہے میری مار پڑی ہے کہ تو بیمار ہو گیا ہے حالانکہ بابا غریب شاہ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جن شیطان بیمار ہے تو سمجھ آیا ہے کتنی مطلب بتائے پہلا یہ مطلب ہے کہ انکار بے معنی غفلت ہے اظہار غفلت ہے عبادت کا انکار کریں گے یعنی کہیں گے ہمارے ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے دوسرا مطلب کہ عبادت تم ہماری نہیں کرتے تھے انکار کر دیں گے کہیں گے بزرگ کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جنات کی عبادت کرتے تھے اب آ جاؤ نہ <clears throat> قانوب عبادت ہم کافی اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے دیکھو مشرقوں کے سامنے جب یہ ایسے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے حق میں ہے جس کے حق میں ہے مسئلہ علا میں یہ تفصیل آ چکی ہے اب یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کے اندر بتوں کو مراد لینا جائز ہی نہیں ہے ان آیات میں بتوں کو مراد لینا جائز بھی نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے پہلا لفظ ہے ملا یستجیب الہو لہو کا من کیا ہے من کا کلمہ کھڑا ہے جی۔ من کا کلمہ زبر عقول کے لیے آتا ہے جی۔ کس کے لیے آتا ہے نمبر دو لاج تجیب و استجابت کی نفی استجابت کی نفیس کس سے جائز ہے زیرو سے مثال میں کہوں دیوار نہیں سنتی یہ میرا کہنا درست جی۔ کیوں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ دماغ ہے جماعت کے اندر سما کی اہلیت ہی نہیں ہے اس سے نفی کرنا چاہیے مانا جا رہا نفی تو اس سے کیا جائے جس کے اندر وہ مادہ ہو مثال کے طور پر وید سنا کرتا ہے میں کہتا ہوں ما وید اور وید نے یہ بات نہیں سنی یہ درست ہے کیونکہ وید کو سما کا آلہ لگا ہوا ہے وہ عام طور پر سنا کرتا ہے لیکن آج والی بات اس نے اور میں کہوں ماں خامیہ و دیوار نے نہیں سنا حقیقت یہ پاگل ہے دیوار کون کہتا ہے کہ سنتی ہے سمجھ آیا ہے تو لا اکتیبوں میں استجابت کی نفی جو ہو رہی ہے تو استجابت جو ہے یہ صفات ہے زبل حقول کی اچھا آگے چلو ہم ان دعا ہم ضمیر جو ہے یہ ہم جمع جو ہے یہ زبل حقول کے لیے آیا کرتا ہے ورنہ غیر زبل حقول کے لیے وحدہ مونسا کا ضمیر آنا چاہیے تھا آگے غافلون غافلون کا باب نون جو ہے کس کے لیے جمع طویل قول کے لیے ہے اس کے لیے ہے تو شرح جامع اکبر ہے تمہیں المرفوعات المنصوبات المجرورات حالانکہ مرفوعات کا واحد کیا ہے مرفوعاتن ہے یا مرفوع ہے مرفوع ہے مذکر ہے لیکن مذکر لا یاقل کی صفت کی جمع کس کے ساتھ آتی ہے الگ کے ساتھ اس لیے مرفوعات ہے جمع مونس ہے کیوں غیر زبل قول جو ہے یہاں قافلون ہے قافیلات نہیں ہے چونکہ یہ کیا مراد ہے زبر آگے چلو ویدا حشر الناس و کانو کانو جمع مذکر ہے عقل کے لیے آگے آدا ان کانو لہم آدا ان یہ خود بتا رہا ہے دشمن کون بنتا ہے دیرو بنتا ہے یا غیر دیرو دشمن بنتا ہے دیرو یہ خود بتا رہا ہے وہ کانو دوسرا کانو کانو جو ہے یہ بھی چاہے جمع زبی القول کے لیے آتا ہے عبادت ان کے بعد جب جبھی جمع کس کے لیے آتی ہے سارے کرائن اس بات کر کے یہاں کیا مراد ہے زمین وقول امبیا اولیا ملیکا جنات یہ مراد ہے سمجھ آیا ہے یہ کرائن ہے عبادتیں بات آپ کے پاس ہاشیے کا لکھی ہیں فائضہ نمبر دو کا حاشیہ لگا ہوا ہے اوپر یہ کھڑا ہے فائدہ نمبر دو جہاں لکھا ہے جی۔

کلّا من دون اللہ اللہ کے سوا ہر معبود مراد ہے ملکہ اور عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام اور اسلام یہ سارے مراد ہیں یہ سارے کیا ہیں پھر سوال ہوگا کہ من تو زبل القول کے کیا ہے ہاں۔ من جو ہے نا من من من یا دون اللہ ملا کا من یہ من تو صرف طویل القول کے لیے آتا ہے تم نے عام کیسے بنایا جواب دیا کہ طویل القول کو غیر طویل القول پر غربہ دے دیا گیا ہے اور تقلیب قانون ہے نا جی جس طرح کے شمسین قمرین شیخین جی مشرقین بولتے ہیں پڑوا آگے جواب بھی لکھا ہوا ہے اللہ ان الاوسان علی الاوسان اللہ الاوسان باغان سمجھ رہے ہو بات ہو رہی سب کی عبارت ہے عبارت بڑی قیمتی ہے بلاغ مبین کی ہے یہ اس میں گزارا ہی ہے مکھر علاقے اندر کے آیت کریمہ دلالت کے ارواہ دیواری پہ ارواہ ہاں آج اس کریمہ کریم دلالت کر رہی ہے کہ وہ روح جو غائب ہو گئے وہ ابدان پوشیدہ نہیں شدہ شاد بدروں سے نکل کر وہ دوسرے جہان کے اندر پوشیدہ ہو جاتے ہیں اب وہ دعا حاجت اچھا خیر آگے رات پڑھو ہمار دعائے تاریان بے خبر محض اندر نیچے لگ لکھے ہوئے جو اوپر مٹے ہوئے نا جب دعا روائی کی جاتی ہے آگے ہما اب دعائے داعیان بے خبر محض آند بے خبر سارے سے سارے پکارنے والوں کی پکار سے بالکل بے خبر ہے خا اولیا خا خا اولیا خا اولیا ہوں یا انبیاء ہوں سارے کے سارے بالکل بے خبر ہیں بات سمجھ یہ آ جاؤ آگے جاؤ بہ گا تلا لمایا تنا بجنا شکوا آ گیا دلیل ہے نہیں نہ اکلی نہ نکلی سمجھا یوں ہی بنا رہے ہیں اور حال کیا ہے اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ایسی ہماری واضح کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے متعلق جبکہ آ گیا ان کے پاس کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے متعلق جبکہ آ گیا ان کے پاس ہاگا شہر ہاگا یہ جادو ہے بالکل صاف تو جادو کہتے ہیں اس لیے کہ پرانے پاپ دلوں کو پکڑ لیتا اثر کر لیتا بیٹا مبید ہو گیا باپ مشرے کا لڑائی شروع ہے بھائی یہ تو مشرے کا لڑائی شروع ہے وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے کہ ہمارے بندو کو جو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بھائی بھائی کو لڑا دیا باپ بیٹے کو لڑا دیا تو یہ جادو ہے یہ جادو ہے خواب ہم میری طرف دیکھو کا دوبراغے چلتے ہیں اوپر دیکھو ایک ہے حضرت جادو اور ایک ہے جھوٹ بولنا ایک ہے جادو اور ایک ہے اور جھوٹ بھی اللہ پر بولنا کچھ سمجھ رہے ہو ایک کیا ہے جادو اور ایک ہے اور جھوٹ بھی کس پر اللہ پاک پر جادو جو ہے یہ بھی گندی چیز ہے کیا ہے لیکن اس کی گندگی جو ہے متفق آلے نہیں ہے بلکہ بعض لوگ جادو کو اچھا سمجھتے ہیں کیا سمجھ رہے ہو جادو کی خرابی اور جادو کا گندا ہونا یہ متفق آل ہے تمام لوگ جادو کو برا نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ جادو کو اچھا اور کمال سمجھتے ہیں سمجھ رہے ہو جی۔ لیکن جھوٹ بولنا اور خاص طور پر اللہ پر جھوٹ بولنا یہ ایسی گندی چیز ہے جس کے اندر تمام لوگوں کا اتفاق ہے جس کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے کہتا ہے کوئی کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا خدا پر جھوٹ بولنا اچھی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کا درجہ کم ہے افطرا کا درجہ زیادہ ہے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں شہر جو ہے اس کی گندگی متفق علیہ نہیں ہے اور استرا اللہ جھوٹ بولنا اور وہ بھی اللہ پاک پر اس کی گندگی جو ہے وہ کیا ہے متفق آلے ہے ہر بندہ نیک و بد یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گندی کی چیز ہے خاص طور پر اللہ پر جھوٹ بولنا یہ تو اور زیادہ گندا کام ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جادو کا درجہ کم ہے اور اس طرح کا درجہ زیادہ ہے پہلے اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں جادو ہے وہ سمجھو سمجھو پہلے اللہ نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں یہ اب فرمایا نہیں جادو سے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ بنایا ہے کیا کیا ہے ماپل سے ترقی ہے اب دیکھو ام یقول نفترا یہ شکوا ہے طریقہ ہے شکوا ہے دوم اور ام جو ہے یہ ترقی کے لیے بے معنی بل ہے ترقی کے لیے بے معنی ہاں اب ملا کر مانا کرو ذرا خیال کرو مہربانی کرو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے متعلق جبکہ آ گیا ان کے پاس یہ جادو ہے صاف نانا ام یقولون بل کے کہتے ہیں ام یقولون بل کے بل کے کہتے ہیں اس طرح ہو اس نے گھر لیا ہے اس کو اپنی طرف سے اس نے اس کو گھر لیا ہے اپنی طرف سے اپنی طرف سے گھر لیا ہے کس طرح کذب اور خصوصاً کذب اللہ کی قباحت متفق ہے کہاں ہے حاشیہ یہ حاشیہ آپ کا کٹا ہوا ہے سمجھا سر ان کے ساتھ دیکھ لو پھر سفی کر لینا کہیں وقت ملے تو دیکھو کذب اور خصوصاً کزب اللہ کی قباحت متفق ہے بے خلاف شہر کے اندل الباغ کمال ہے سمجھا گیا تو اختراع کا درجہ زیادہ ہے شہر کا درجہ کم ہے تو ام بے مانا بل ہے پہلے تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں جادو ہے فرمایا سے بڑھ کر یہ سنو کہ وہ تو کہتے ہیں کہ گا لیا ہے اختراع کر لیا ہے کل انس طرح تو ہو اب حضرت میری طرف دیکھو گے اوپر دیکھو مسئلہ سمجھ لو اب دو شکے ہیں کتنی شکے ہیں سمجھ لو بات سمجھ لو ایک ہے استرا اور ایک ہے آدم استرا کتنی شکیں ہیں استرا اور میری طرف دیکھو پہلی شک آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو اللہ پر گھر لیا ہوتا تو اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جھوٹے نبی کو مہلت نہیں ملتی جی۔ آپ یہی بات آئے گی انشاءاللہ سوال جواب یہاں کی یاد کر لو جھوٹے نبی کو مہلت نہیں ملا کرتی تو اللہ مجھے ضرور جلدی سزا دے دیتا مجھے اللہ ضرور جلدی سزا دے دیتا اور ایسی سزا دیتا کہ تم باوجود رشتہ دار ہونے کے مجھے نہ چھڑوا سکتے کیا کہہ رہا تو مجھے نہ چھڑوا سکتے تو جب سزا دینا یقینی تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ رات دن میرا کام بڑھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ میں مفتری نہیں ہوں تو سمجھ آیا ہے اگر میں اس طرح میں نے کیا ہوتا تو مفتری پر اللہ سزا بھیجتا ہے مجھے بھی اللہ جلدی سزا دیتا اور ایسی سزا دیتا کہ تم بھی مجھے چھڑا نہ سکتے اور سمجھ رہے ہو تو اول تو میں ایسے گندے کام اور غلط کام میں ہاتھ کیوں ڈالتا اس طرح کیوں کرتا اگر میں نے اس طرح کیا ہوتا تو اللہ مجھے سزا دیتا لیکن مجھے اللہ نے سزا نہیں دی بلکہ میرا کام دن بدن بڑھ رہا ہے معلوم ہوا میں جھوٹا نبی نہیں ہوں سچا ہوں ہے اب دیکھو مانا کرو کل اینس طرح تو ہو جواب شکوا کیا لکھا ہے جواب شکوا اور کیا لکھا ہے اور کیا لکھا ہے شک کے اول شک کے اول منتفی ہے کیا لگ ہے ہاں شک کے اول کیا ہے استرا کیا ہے بھائی لینا اللہ پاک پر شک اول منتفی ہے کیونکہ آگے پڑھو عبارت کیونکہ اس کے لوازم سے ہے حقوبت عاجلہ کیونکہ اس کے لوازم سے ہے جلدی سزا دینا حقوبت عاجلہ اور وہ منتفی ہے حقوبت عاجلہ نہیں لازم نہیں تو لہذا ملزوم بھی تو سنو بات ادھر اوپر ہو اختراع ملزوم رقوبت عاجلہ اس کے لیے لازم افطرا اور رقوبت عاجلہ تو جب لازم نہیں تو معلوم ہوا ملزوم بھی سزا نہیں تو معلوم ہوا اختراع بھی ہاں دیکھو اب کل انفتر تو ہو حضرت فرما دو اگر گھر لیا ہوتا میں نے اس کو اپنی طرف سے جگہ مقدر ہے آج اللہ ہو بے عقوبت الفطرا لکھا ہوا ہاں؟ اللہ اوپر لکھو جی ہاں جلدی کرو ایک طرح تو تو اوپر جگہ پڑی ہے آ آ جالانی آ جالانی آ جالا جو آ جے لوگوں آ جالا تن آ جالانی اللہ ہو اللہ ہو اب پڑھو گے آ جالانی اللہ ہو بےکلو بات استیرا بے ہو کلو باتل بے ہر قلو باتل اگر گھر لیا ہوتا میں نے اس پرانے پاک کو اپنی طرف سے تو اللہ مجھے جلدی سزا دے دیتا جلدی کرتا مجھے اللہ سزا کے ساتھ فلا تملے کونا نہ اختیار رکھتے تم میرے لیے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا تم بھی اللہ کے عذاب سے میرے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے سمجھا تو <clears throat> مجھے سزا نہیں ملی مجھے سزا تو معلوم ہوا میں مفتری نہیں ہوں ہو ب عالم ہو اب ہو بالم شپ دوم چل کا ہے دوم کون سی ہے دوم آج میں افطرا کہ میں مفتری نہیں ہوں تو سنو بات میں جب میں مفتری نہیں ہوں یہ قرآن خدا کا نازل کرتا ہے تو تم اپنی خیر بناؤ تم نے خدا کی کتاب کا انکار کیا ہوا تمہارے اوپر سزا آئے گی ہو عالم ہو اگر میں مفتری نہ ہوا تو یہ سمجھ رکھو اگر میں مفتری نہ ہوا تو سمجھ رکھو تو وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو داخل ہوتے ہو تم بھی جن باتوں میں تم داخل ہو رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے کفاب ہی خلاصہ ہے خلاصہ یہ کہ کافی ہے وہ اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان میرے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے غفور الرحیم ترغیب توبہ ہے ترغیب توبہ یعنی اگر اب بھی بعد آ جاؤ تو بخشے جاؤ گے یعنی اگر اب بھی بعد آ جاؤ تو بخشے جاؤ گے اور وہ اللہ تبارک مطالعہ بہت بخشنے والا اب رحیم و بڑا ہی مہربان ہے بڑا بخشنے والا مہربان ہے اب بھی اگر توبہ کر لو گے تو بخشے جاؤ گے بسم الرحمن قل ما كنت بدعا من أبوك وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين مسئلہ ایران کے یہ بات بھی ہے مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے کہتے اگر تو اللہ کا رسول ہے تو تو حکم دے اور مکے کے اندر یہ پہاڑ جو ہیں جو ختم ہو جائیں اور یہاں باغات لگ جائیں تو حکم دے اور یہاں جگہ جگہ چشمے ابلنے لگ جائیں چشمے نکل آئیں <clears throat> تیرا گھر سونے کا بن جائے وغیرہ وغیرہ یا اس طرح سوال کرتے تھے آئندہ سال کون سی چیز مہنگی ہوگی تاکہ ہم اسے خرید کر لیں اور آئندہ سال کے لیے ذخیرہ کر لیں بیچیں اور منافع حاصل کریں کہاں کہاں آئے گا کہاں فراوانی زیادہ ہوگی اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تو تجھے ضرور خبر ہوگی ہمیں خبر دے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی میں پیچھے کرایا ہوں کہ ہر دور کے اندر مشرق کا یہ نظریہ رہا ہے کہ تغمبر ہمیشہ مختار کل متصرف ہوا کرتا ہے آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ سنا بات وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر دور کا مشرق کو کافر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ تغمبر کیا ہوا کرتا ہے مختار کل متصرف ہوا کرتا ہے اللہ پاک اس کو تصرف کرنے کی طاقت دیتے ہیں اور اسی طرح ہر دور کا مشرق و کافر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوا کرتا ہے حالانکہ یہ دونوں قسطیں تصرف اور علم غیب یہ قسطیں کس کی ہیں الہ کی ہیں کس کی ہیں الہ الہ کی ہیں جو معبود ہوگے اس کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ عالم الغیب ہوگے اور مختار کل اور متصرف ہوگے اور پیغمبر تو الہ نہیں ہوا کرتا لیے تغمبری کے لیے اور نبوت کے لیے یہ صفات جو ہیں یہ ضروری اور لازم نہیں ہے یہ صفات ہیں لوازمات الوحیت میں سے جو الہ ہوگا اس کے لیے یہ دو کیا ہوں گی لازم اور ضروری ہوں گی تغمبر علیہ السلام سے وہ مطالبے کرتے کہ تو اگر پیغمبر ہے تو ضرور تو عالم الغیب ہوگا تجھے مستقبل کا پتہ ہوگا ہمیں یہ خبر دے یہ خبر دے یہ خبر دے اگر تو پیغمبر ہے تو تو ضرور لے ہوگا اور تو یہ کام کر یہ کر یہ کر یہ کر کچھ آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے فرمایا کہ آپ جواب دے دو کہ میاں میں کوئی پہلا پیغمبر چھوڑا ہوں میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی تو ہزار ہاں پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی مختار کل اور عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے اور میں بھی مختار کل اور عالم الغیب نہیں ہوں اگر پہلے پیغمبر مختار کل تھے اور عالم الغیب تھے تو میرے اوپر اعتراض آ سکتا ہے کہ تو پیغمبری کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن تیرے پاس علم غیب اور اختیار و تصرف نہیں ہے لہذا تو پیغمبر نہیں ہے حالانکہ مجھ سے کوئی پیغمبر مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر مختار کل اور عالم الغیب نہیں تھا تو میں بھی نہیں ہوں تو اس میں کون سا اقتبار ہے بات سمجھ لیجیے اب منع کرو بسم الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل حضرت فرما دو نہیں ہوں میں بدعا من الرسل نیا پیغمبروں سے بدعن حضرت ابتدا سے مشتق ہے کس سے مشتق ہے ابتدا عین کے ساتھ حمزے کے ساتھ نا ابتدا عین کے ساتھ اور ابتدا کا معنی ہوتا ہے الاختراع بلا مثال الاختراع ہو بلا مثال کسی چیز کو نیا پیدا کرنا اور نکالنا اور اس کی مثال پہلے موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں انوکھا اور نیا کوئی پیغمبر نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے ہیں ماں کن تو منر رسول فرما جو نہیں ہوں میں نیا منر رسول روسول رسولوں سے انوکھا رکھوں بما ادری بما ادری لکھا ہے نہ دعوی انوکھا رکھتا ہوں نہ دعوی میرا کوئی انوکھا اور نیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کیا کچھ کیا جائے گا ساتھ میرے اور ساتھ تمہارے یہ لا جو ہے نا لا یہ زیدہ ہے اسے بھی سمجھایا ہوں او تو سیدھا میں آیت آئی شاید علیکم ولا ابسار حکم ولا جلود حکم وہاں سمجھایا تھا کہ یہ لا تاخیر کے لیے زیادہ ہے اب جو ہے کیونکہ منفی ہے اس لیے جس طرح غیر محبوب علیہ یہ زید علی تاکیب ہے جہاں بھی ایسے ہے کہ میں مانا نہیں کر رہا اور نہیں جانتا میں کہ کیا جائے گا ساتھ میرے اور ساتھ تمہارے مجھے یہ پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے یہ پتا نہیں کہ تمہارے ساتھ ہے ان اتبحوں فرید اولا رسول علیہ السلام حضرت کا پہلا فریضہ نہیں اتباع کرتا میں اکتادوں کے نیچے کیا لکھا ہے علم و عمل میں کس میں علم و عمل میں علم میں عمل میں نہیں اتباع کرتا میں مگر صرف اس بات کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف بما آنا فرید ہے فریضہ ہے دوم یا ثانیہ جو بھی لکھا ہے دوسرا فریضہ ہے اوپر عبارت ہے اگر اس کو نہیں مانتے تو میرا کیا ضرر اگر اس کو نہیں مانتے تو میرا کیا ضرر ہے میرا کیا نقصان ہے اس لیے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈرانے والا صاف نظیروں کے نیچے صرف لکھا ہے مگر صرف ڈرانے والا صاف <clears throat> طرف دیکھو متروک عرض کرنا ہے اس آیت میں آپ نے صاف کر لیا کہ ما ادری ما یو فالو والا حکم مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب یہ آیت جو ہے یہ غالیوں کے عقیدہ علم ما کان و ما یقونوں کے سراسر خلاف ہے غالیوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام ما کانا اور ما یقونوں کو عالم الغیب ہیں جانتے ہیں نا ماں کان جو کچھ ہو چکا ماں جو جو کچھ ہوگا سب کچھ کو آپ جانتے ہیں یہ آیت تو کھڑا ہے ان کے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے اب انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد باہر عرض کرتا ہوں سنو بات غالی حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت آخرت کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے ما ادری ما یو فالو بی فل آخرت ولا بے تم ایسل آخرات مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا الب بلّہ تعالیٰ نقل کفر کفر باشد کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا آخرت میں تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے مجھے اپنی آخرت کا کوئی علم نہیں ہے تو سن رہے ہو جس کے بارے میں ہے آخرت کے بارے میں ہے کہ آخرت کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی اور مجھے راحت ملے گی یا نہیں ملے گی اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا سمجھ رہے ہو یہ حضرت نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت کا علم نہیں تھا اپنی آخرت کا علم بعد میں سن چھ ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے چھ سال بعد جب یہ سورہ فتح نازل ہوئی انا فتح نالا کا فتح مبینہ اگے آیا لے جا پھر اللہ ہو ماتا قدامہ من زمبے کا بمات اخرا اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے گنا معاف کر دیے پھر آپ کو پتہ چلا یہ آیت منسوخ ہو گئی اور وہ اس کے لیے کیا ہے نا ہے اور پھر آپ کو علم ہوا کہ میری حق آخرت جو ہے وہ اچھی ہے میری آخرت کیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے یہ آیت ماں ادری والی کیا ہو گئی کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی نہ اس کے لیے کون سی آیت ہے پھر اللہ تقدمہ من زمبے کا وما اخرا آپ کو پھر پتہ چلا کہ میری آخرت اچھی ہے ایمان والوں نے حضرت کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے فما لنا تو ہمارے لیے کیا ہے اللہ نے آگے نازل کر دیا لے جو خیل المکمنات جنات تجریم ان تاط تو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بھی میں باغات میں جنت میں داخل کروں گا پھر مسلمان خوش ہو گئے کہ الحمد ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہے بات باسمنی خلاصہ کیا ہے غالب کیا کہتے ہیں پہلی بات کہ یہ آیت آخرت کے متعلق ہے دنیا کے متعلق نمبر دو یہ آیت منسوخ ہے اور اس کا ناسخ لے یا غفیر اللہ موجود ہے باسمنی لیجیے یہ وہ جواب دیتے ہیں اب یہ عجت منسوخ ہو چکی ہے اب میں عرض کر رہا ہوں ذرا سمجھ لو بات حضرت یاد کر لو یہ بات کہ یہ آیت جو ہے یہ دنیا کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے دنیا کے متعلق ہے آخرت کے متعلق کا تعلیم ہے کیا مطلب ہے ما ادری ما جو فالو بی ولا بیکم پہلے امبے یا کسی نبی کو قتل کر دیا گیا کسی نبی کو وطن سے نکالا گیا کسی نبی کو قید کر دیا گیا کسی کے ساتھ کچھ ہوا کسی کے ساتھ کچھ ہوا ماں ادری ماں یہ فالو بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ مستقبل میں دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں کیا بول رہا ہوں دنیا میں مستقبل میں دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اوکھرا جو ام اوکتا لو ام کو میں قتل کر دیا جاؤں گا جس طرح کچھ پیغمبر پہلے قتل کیے گئے یا میں وطن سے نکالا جاؤں گا جس طرح کچھ پیغمبروں کو نکالا دیا یا میں قید کر دیا جاؤں گا جس طرح کچھ پیغمبروں کو قید کر دیا گیا یا میں اپنی قوم پر غالب آ جاؤں گا مجھے مستقبل کا دنیا کے اندر کوئی علم نہیں ہے بلا بیکم اور مجھے تمہارے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے اے مشرکو مجھے تمہارے بارے میں بھی معلوم کیوں جس طرح سے کچھ امتوں کو زمین میں غرق کر دیا گیا اور کچھ کے اوپر زلزلہ نازل کیا گیا کچھ کے اوپر پتھر برسائے گئے بازو کو کسی طرح بازو کو غرب کے ذریعے مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے تباہ کیا گیا اور بازو نے ایمان قبول کر کے اپنے پیغمبر کی مریدی اختیار کر لی اور نجات حاصل کر گئے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے دنیا میں مستقبل میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں تم ایمان قبول کر لو گے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے یا ایمان قبول نہیں کرو گے پھر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر دنیا میں عذاب آئے گا یا آئے گا تو خط کا ہوگا یا غرق کا ہوگا یا مت کا ہوگا یا کچھ ہوگا مجھے اپنی دنیا اور تمہاری دنیا کا کوئی علم نہیں ہے رہی آخرت حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے فرما اللہ کیا سارے بولو اللہ پناہ با خدا کہ پیغمبر کو اپنی آخرت کا علم نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا یہ بالکل غلط ہے یہ کیا ہے ابھی پیچھے پورا حامی مومن پڑھائے رہے ہو نہیں پڑھی حامی سجدہ پڑھائے رہے ہو شورا اور جاسیہ اور دخان پڑھائے رہے ہو ان ساری صورتوں میں آیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کو جنت ملے گی جنہوں نے ایمان نہ لایا ان کو جہنم تو جب ان صورتوں کے اندر مکے کی صورتوں کے اندر خود موجود ہے اور سترہ الوحی کے بعد جو سب سے پہلی صورت پورہ مدثر نازل ہوئی ہے اس کے اندر خود جنت اور جہنم کا تذکرہ موجود ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اپنی آخرت کا علم نہ ہوئے کچھ سمجھ آیا ہے بات سمجھ آئی ہے اجمالی بات پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے دنیا کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے دنیا کا مستقبل کا علم نہیں بعض پیغمبروں کو قتل کیا گیا بادو کو وطن سے نکالا گیا بادو کو پتھر مارے گئے بادو کو قید کیا گیا مجھے پتہ نہیں کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے بارے میں بھی مجھے معلوم نہیں کہ تم مستقبل میں میرے مرید بن جاؤ گے اور عذاب الہی سے بچ جاؤ گے ججوں کے مرید نہیں بنو گے کفر پر اڑے رہو گے پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا آئے گا تو غرب کا ہوگا یا مس کا ہوگا یا خست کا ہوگا یا کون سا ہوگا مجھے دنیا سے اپنے مستقبل کا اور تمہارے مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے تو سمجھ آیا ہے رہی آخرت تو کیا کہا میں نے معاذ اللہ چاہے معاذ اللہ آخرت کا علم نبی علیہ السلام کو پہلے سے تھا بات سمجھ نہیں ہے تمہارے پاس عبادتیں لکھی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں نہیں لکھی ہوئی ہاں؟ یہ لکھی ہے عبارت عبارت لکھی ہے فائدہ نمبر دو لگا ہوا ہے آپ کے پاس جی یہ تو کٹا ہوا ہے بالکل اس کے ساتھ دیکھ لو پھر ٹھیک ہے دینا اللہ پڑوسی جی حضرت پھر دنیا چلا گئے پھر دنیا دنیا کے اندر جو میں بالا کیا میں اپنے شہر سے نکالا جاؤں گا یا میں قتل کیا جاؤں گا کما فو ایرا بلم بھی جس طرح مجھ سے پہلے باقی سب سے ہوا ہے اور تو جمون بل ہی جا رہتے جب تمہیں پتھر مار کر ختم کر دیا جائے گا اور لو خبر دیکھوں نے تمہارے ساتھ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا کل مکے بھی نمن قبل کم جس طرح تم سے پہلے گزرے ہیں اب جلا رہے ہیں بات سمجھیے نیچے نیچے ہے فارسی کی حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ کی نیچے درمیان میں حدیث ہے سمجھا سنگھ اس کے بعد نیچے بگو من نے تم نو آمداز پیغمبران نظر آ رہا ہے دا من لیس کم نو آمداد پیغمبران فرما دو کہ میں نیا پیغمبروں میں سے نہیں ہوں نمی دانم سے چی کردہ شود با من و با شما در دنیا در دنیا مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ دنیا کے اندر کس کے اندر اچھا حضرت ایک عبارت میں سنا دوں تو میں تمہارے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے عبارت لمبی ہے سن لو حسن بچری فرماتے ہیں فل فی الآخرت اللہ اما فی الآخرت آخرت کا معاملہ پناہ خدا کے ہم یہ کہیں کہ پیغمبر کو اپنی آخرت معلوم نہیں تھی سمجھا لقد عالم فی جنت آپ جانتے تھے کہ آپ جنت میں جائیں گے لیکن آپ نے فرمایا لا ادری مجھے پتہ نہیں ہے ما فالو بی ولاد حکم فک دنیا اخراج و کما جتن امبیا امن قبلی میں نکالا جاؤں گا جس طرح کے مجھ سے پہلے پیغمبر وطن سے نکالے گئے کما کوتل امبیا امن قبلی جب میں قتل کر دیا جاؤں گا جس طرح مجھ سے پہلے پیغمبر قتل کیے گئے بلا ادری اور ترمون بل ہجارا مجھے پتا نہیں ہے کہ تمہیں زمین میں خط کیا جائے گا یا پتھر مارے جائیں گے وہاد نبی اول علیہ ابن جریر اسی پر ابن جریر نے اعتماد کیا وہ اللہ اس کے علاوہ اور کوئی کال کرنا ہے بات نہیں ہے حضرت میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا آخرت مراد لینا اجماع امت کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے کس طرح امت محمدیہ علیہ صاحب السلاطلام کا اجماع ہے کہ ہر پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب وہ معصوم عن الخطا ہے گناہ سے معصوم ہے تو وہ کہاں جائے گا جنت میں جہنم میں جنت میں جائے گا امت محمدیہ کا اجماع ہے کہ پیغمبر معصوم الخطا ہوتا ہے اور پیغمبر جنتی ہوتا ہے یہ کہنا کہ پیغمبر کو آخرت معلوم نہیں تھی یہ اجماع کے چاہے خلاف نمبر دو قرآن کے خلاف کس کے خلاف ہے کس طرح کہ قرآن پاک جب سے نزول شروع ہوا قرآن پاک کا نبوت ملنے کے تین سال بعد سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی اس کے بعد اور مکیہ صورتیں نازل ہوئی لے جاؤں پھر اللہ تو آپ کے قول کے مطابق نازل ہوا نا ہجرت کے چھ سال بعد ہجرت کے تو مکہ مکرمہ کے اندر جتنی صورتیں آئی ہیں حوامی سبا ہے اس کے بعد صورتیں آ رہی ہیں آگے پھر ادھر جو ہے وہ سورہ انعام ہے سورہ نہر ہے سورہ آراف ہے بنی اسرائیل ہے کہف ہے ان ساری صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ جنت و جہنم کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل کیے اچھے ان کے لیے جنت ہے جنہوں نے کفر شرک کیا ان کے لیے جہنم ہے تو پیغمبر علیہ السلام اللہ دین امن امن الصالحات میں داخل ہے یا نہیں ہے داخل ہے یا اول داخل ہے قرآن کیا کہتا ہے ان اول المؤمنین کیا ہے ان اول لا شریک و بال عمر تو وہ ان اول مسلمین قرآن میں بار بار اول المؤمنین اول المسلمین آیا نہیں آیا تو یہ سارا قرآن جو مکیہ صورتیں بھری پڑی ہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں لے جا اللہ سے پہلے باقارہ نازل ہوئی ہے باقارہ کے اندر ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ مسئلہ گزر چکا ہے آ چکا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ پیغمبر کو آخرت معلوم نہیں تھی یہ قرآن کے خلاف کیا ہے سمجھ رہے ہو نمبر تین احادیث صحیحہ کے بھی خلاف احادی صحیح کے بھی خلاف ہے کس طرح حدیث پاک کے اندر جو آ چکا ہے احادیث کے اندر جو بشارات آئی ہیں کیا آئی ہیں بشارات آئی ہیں مومنین کے لیے اور اپنا تخویفات آئی ہیں کفار اور مشرقین کے لیے ان کے اندر جب آپ نے خود وضاحت فرما دی ہے تو پھر یہ کہنا کہ آپ کو آخرت معلوم نہیں تھی ان احادیث کے بھی کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے اور جناب نمبر تین عقل کے بھی خلاف کس کے درایت روایت ہر لحاظ سے یہ غلط ہے مجھے بتاؤ حضرت نبی کہتا ہے اپنا مذہب چھوڑو اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑو میرا اتباع کرو لیکن آپ پوچھتے ہو کہ اے پیغمبر علیہ السلام اگر ہم باپ دادے کا مذہب چھوڑیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا فرماتے مجھے کوئی پتا نہیں مجھے مجھے نا بات ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہم باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیں آپ کا اجتباع کریں تو ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا آپ فرمائیں مجھے کوئی علم مادری ما جو فلو بھی تو یہ عقل کے موافق کے خلاف ہے تو اگر کوئی مسلمان بن سکتا تھا جی، اللہ اکبر یہ تو عقل کے خلاف ہے میرے محترم یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اندر کتنی اور چھ سال مدینہ منورہ کے اندر یعنی انیس سال پیغمبر پتھر بھی کھا رہا ہے گالیاں بھی کھا رہا ہے وطن قربان کر رہا ہے لیکن پیغمبر کو یہ پتہ نہیں کہ میں جنتی ہوں یا تو سن رہے ہو یہ بات درست ہو سکتی ہے انیس سال پورا ادھر پیغمبر اپنا اوقات کے میلے کے اندر لوگوں کو دعوت دیتا کہتا ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہوں ہوگئے تفلے ہوں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے خود کو تو پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہتا ہے تفلے ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سمجھ آ رہی ہے بات انیس سال پیغمبر کو اپنے خاتمے کا علم نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی توہین پیغمبر کی یہ ہے ہے نہیں ہے جو بندہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت معلوم نہیں تھی وہ پکا کافر ہے قرآن کا منکر ہے نہیں ہے احادیث کا منکر ہے اجماع کا منکر ہے عقل و نقل روایت درایت ہر لحاظ اس کی بات غلط ہے یا نہیں ہے کافر ہے یا مسلم ہے پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آخر اس کے اندر اچھا ہے یا برا ہے تو سمجھ رہے ہو اجماع کے بھی خلاف قرآن کے بھی صحیح احادیث کے بھی اور عقل کے بھی لہذا یہ بات قطن درست نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کو معلوم تھا اور خوب معلوم تھا بھائی مجھے یہ تو بتاؤ معراج کب ہوا ہے مکے میں یا مدینے میں آپ مکے میں تھے یا مدینہ آ چکے تھے یہ بتاؤ لے جب اللہ ما تقدم جب مکہ فتح ہوا ہے سلو ہدبیاں ہوئی ہے یہ بتا دو کہ میرا اس سے پہلے ہے یا بعد میں ہے ہاں؟ معراج پہلے ہوا ہے ابھی آپ مکے میں سے میراج ہوا نہیں ہوا خاتم آسمانوں میں گئے نہیں گئے جنت کی سیر کیے نہیں کی اللہ سے ہم کلام ہوئے نہیں ہوئے تو ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا نعوذ باللہ من کا یہ بات غلط ہے اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہے لہذا یہ کہہ دو کہ کفر ہے نبی علیہ السلام اور تسلیم کو معلوم تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا برگزیدہ ہوں معراج کی رات آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یکم و بیش جتنی بھی پیغمبر تھے آپ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی آپ ان کے امام بنے آپ کو پتا تھا میں امام الانبیاء ہوں میں خاتم الانبیاء ہوں سمجھ رہے ہو سورہ احزاب نازل ہوئی ہے سن پانچ ہجری میں کب نازل ہوئی ہے اور لے جا اللہ اللہ ایک سال بعد نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں آ چکا ہے بلاکر رسول اللہ ہے خاتم النبی جین اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبی جین ہے خاتم النبی جین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیا نعوذ باللہ من ذالک لہذا یہ کہنا چاہے غلط ہے تو سمجھ رہے ہو نمبر دوم دوسرا دعویٰ جو انہوں نے کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کا ناسخ لے جا اللہ لے جا اللہ ہو یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ مسئلہ علاق کے اندر تفصیل سے گزر آیا ہے کہ منسوخ ہوا کرتے ہیں احکامات اور انشاعات کیا منسوخ ہوتے ہیں احکامات اور انشاعات اور اخبار الہیہ کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتے صفات الہیہ کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتے ما پن تو بےد امین رسولے وما ادری ما جو فالو بی ولا یہ جملے سے لیے خبریے ہیں کیا ہیں جملے فیلیے خبری ہیں اللہ حضرت کو کہتا ہے حضرت یہ کہہ دو آپ خبر دے رہے ہیں ماں ادری میں نہیں جانتا تو سمجھ رہے ان کو بیدان بھی جملہ خبری ہے ما ادری بھی کیا ہے جملہ اور اخبار الہیہ کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتے پہلی بات بھی غلط ہے دوسری بات بھی کیا ہے غلط ہے اس کو منسوخ بنانے کی رعایت منسوخ ہے ہی نہیں پھر سمجھ رہے ہو پھر وہ چلاتی کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کل کل تو انشاء ہے نا کل ماں کل تو بے دامین رسول کلمہ کل کیا ہے انشاء ہے تم جو کہتے ہو کہ خبر منسوخ نہیں ہوتی کلمہ کل تو انشاء ہے یا اگر یہ منسوخ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کلمہ کل میں ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے یا ہے جی، کلمہ کل میں ہماری کوئی بحث ہے ہماری بات تو ہے ما ادری ما جو فالو بھی بلا بیکم کے اندر وہ جملہ انشاء نہیں بلکہ چاہے خبریہ ہے جو ہمارا جو مبہوس انہا جملہ ہے وہ ہے جملہ خبریہ کلمہ کل جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر ہماری کوئی بات نہیں یاد رہے گی یہ بات خیال کرنا کل آ رہا ہے یہ حضرت پھر زجر ہے اور دلیل نقلی ہے کیا ہے دلیل نقلی حضرت ان سے فرما دو خبر دو ہاں اگر ہوئے یہ قرآن پاک کانا کا مرجع کیا ہے القرآن اگر ہوئے یہ قرآن پاک میں نے انجلّا ہے اللہ کی طرف سے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوئے تم نے جس طرح کہا ہے خدا کے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ شہر ہے یا یہ مفترا ہے اب یقول مفترا تو نہ یہ مفترا ہو نہ یہ جادو ہو بلکہ کس کی طرف سے ہو اللہ کی طرف سے تم بھی یہ جملہ حالیہ ہے قد مقدر ہے اور کفر کر چکے ہو تم ساتھ اس پرانے پاپ کے وہ شاہد شاہد دلیل نقلی اد بنی اسرائیل چلتا ہے ہاں اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے اوپر مثل اس قرآن پاک قرآن کی مثل یعنی وہ توحید رسالت کی کو مان چکا ہے ایمان لا چکا ہے وہ شاہد کون ایمان لا چکا ہے وہ شاہد سمجھا نکل گئے باوجود عالم ہونے کے باوجود بس تکبر تم اور تم نے تکبر کیا باوجود بے علم ہونے کے باوجود جزا مقدر ہے اللہ تم اول سے اللہ تم آیا نہیں ہو تو ہو تم سارے جہان سے زیادہ گمراہ آیت کا مطلب سمجھ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم ہو ان پڑھ لوگ بنی اسرائیل کا ایک عالم آ کر کہہ چکا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام برحق ہے توحید توحید برحق ہے قیامت قرآن برحق ہے اور باوجود کہ وہ مولوی ہے وہ مان گیا ہے لیکن تم جاہل ہو کر انکار کر رہے ہو وہ مولوی ہو کر مان گیا ہے لیکن مولوی کا ماننا بڑا مشکل ہے وہ مولوی ہو کر مان گیا ہے تم ان پڑھ ہونے کے باوجود انکار کرتے ہو تو تم سے بڑا گمراہ دنیا میں اور کوئی ہو سکتا ہے یہ ہے مانا پھر مانا کرو یہ ملا کر حضرت فرما دو خبر دو ہاں اگر ہوئے یہ قرآن اللہ کی طرف سے جادو اور مفترا نہ ہوئے اور کفر کر چکے ہو تم ساتھ اس سے اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل کا اوپر مثل اس قرآن پاک سے پس ایمان لایا وہ باوجود عالم ہونے کے اور تکبر کیا تم نے باوجود بے علم ہونے کے اللہ تم الناس آیا نہیں ہو تم سارے جہان سے زیادہ گمراہ تم سب سے زیادہ گمراہ ہو صبح پڑھا تھا من اضل لو ممرہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ ہے ان اللہ یہ حضرت ان اللہ جگہ نہیں ہے جگہ وہی ہے جو مقدر ہے اللہ تم اضل سے اللہ گم رہا ہے بے شک اللہ پاک نہیں ہدایت دیا کرتا قوم ظالمین کو دو باتیں سمجھنی ہیں ایک یہ ہے اندر جگہ کان میری طرف لگاؤ ان میں نے ان دلہ ہے ان کان نے ان دلہ ہے وہ کفر تم بے ہی کفر تم آ گیا نا جی۔ اس کے بعد ہے وہ شاہد میں بنی اسرائیل عالم مسلی آ مانا اسٹال یہ تو یہ تکرار ہے کفر تم وسط تم کیونکہ استقبار آیات اللہ بھی کفر ہے استقبار آنے آیا چاہے تو کفر تم کفرتم تم یہ دو دفعہ کیوں آیا یہ تو تکرار ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ان کا زمان مختلف ہے کفر تم کا زمان اور ہے استقبر تم کا زمان اور تکرار ختم ہو گیا اب نیچے لکھا ہے دیکھو کفر کے کو لکھا ہے قابل شہادت لکھا ہے اور استقبر تم کے نیچے لکھا ہے بعد شہادت شہادت سے پہلے تم نے کفر کیا چلو کچھ نہ کچھ معذور تھے لیکن شاہد کی شہادت کے بعد بھی تم کفر کرتے رہے پہلا کفر تم کیا ہے شہادت سے اور دوسرا استقبر تم کیا ہے شہادت کے اس لیے فلا کرا اب حضرت بات کی ہے کہ یہ شاہد کون ہے وہ شاہد من بنی اسرائیل ایک قول اکثر علماء کا جو ہے اکثر مفسرین نے جس کو لیا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ ہے کون ہے عبداللہ ابن السلام یہودی عالم تھے تورات کے حافظ تھے ہمارے اندر تو الحمدللہ بہت سارے حفاظ کرام ہیں جن کو ابھی سے فکر لگا ہے کہ مسلح کیسے سنانا ہے مسجد تلاش کر رہے ہیں جی اور ان لوگوں کے اندر جو ہے تورات کے حافظ بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے عبداللہ ابن سلام جو ہے یہ حافظ تورات تھے کیا تھے یہودی کہتے تھے خیرونا و ابن و خیرنا سید و ابن و سید یہ بھی ہمارا بہتر ہے اس کا باپ بھی ہم سب میں بہتر تھا یہ بھی ہمارا سردار ہے اور اس کا باپ بھی ہمارا کیا تھا سردار تھا اتنی بڑی شان والا بندہ تھا تو یہ عبداللہ ابن السلام حضرت کا مرید بن گیا کیا بن گیا حضرت کا مرید بن گیا صحابی بن گیا ایمان قبول کر لیا اس نے یہاں شاہد ان سے وہی مراد ہے بات سمجھ ایک قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت نبی علیہ السلام پر ایمان لایا خواب و عبداللہ ابن سلام ہو یا اور کوئی دوسرے ہو صرف عبداللہ ابن سلام مراد نہیں بلکہ جتنے یہودی مسلمان ہو گئے وہ سارے جانتے تھے پڑھے لکھے تھے تو رات کو جانتے تھے تو وہ سارے کے سارے یہاں مراد ہیں صرف عبداللہ ابن سلام مراد نہیں ہے آپ حضرت کے پاس شاہد پر لکھا ہے شاہد پر یہ لفظ لکھا ہے یا ام و عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ہے اسم و جنسن یا ام عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ یہ جنس ہے عبداللہ ابن سلام اور وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل ہے میری طرف دیکھو ان دونوں کولوں پر پھر زبردست سوال ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہوئے عبداللہ ابن السلام وغیرہ مدینہ منورہ میں اور یہ صورت حامیم آکاب تو نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں تو یہاں کیسے ان کا ذکر آ گیا وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے مدینہ آپ تشریف لے گئے وہاں اور یہ تو مدینہ جانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب یہ ہے کہ باقی صورت مکیہ ہے یہ آیت مدنیہ ہے باقی صورت مکیہ ہے اور یہ آیت اسی طرح ہوتا ہے کہ صورت مکیہ ہوتی ہے اور چند آیات اس کے مدنیہ ہوتی ہیں کیونکہ اللہ پاک جہاں کہتا تھا حضرت وہاں رکھوا دیتے تھے آیت یہ ایسے اگرچہ نازل بعد میں ہوئی ہیں لیکن اللہ کے حکم کے ماتحت نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں رکھوا دیا باقی صورت مکیہ ہے اور یہ آیات کیا ہے مدنیہ ہے بات سولیے مولانا رحمہ اللہ نے ایک اور توجہ نکالی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حبشے کا بادشاہ ہے کون مراد ہے حبشہ کا بادشاہ جو تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تھا صحابہ کرام ابھی مکے میں تھے کہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے نا جی حضرت عثمان غنی ان کی بیوی حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ جو ہے ساٹھ ستر صاحب کرام ہجرت کر کے وہاں گئے تھے نے پھر آدمی بھیجا پیچھے بادشاہ کے بعد وفد گیا چنا کہ اس نے بلایا ان کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے متکلم تھے حضرت جعفر طیار نے ان کو سورہ مریم پڑھ کر سنائی ساری تو وہ روتا رہا اور سنتا رہا تو اس نے کہا تو ہمارے عقیدہ بھی وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے باقی سب نے مریم علیہ السلام کا یہی حال ہے سمجھا اس نے مان لیا چنانچہ جب وہ فوج ہوا تو آپ مدینے میں تھے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی جبریل علیہ السلام نے اس کی جنازہ لے آیا حضرت کے سامنے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو جب یہ کال کیا جائے گا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ یہ آیات کیا ہیں مدنیہ ہیں کیونکہ وہ آپ ابھی تک مکے ہی میں تھے تو صحابہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے اور وہ آپ کا مرید بن گیا تھا تو اسے ہڈی بھی اس نے حضرت کی خدمت کے اندر بھیجے تھے تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آیات کیا ہیں مدنیہ ہیں ساری صورت بھی مکیہ ہے یہ آیات بھی کیا ہے مکیہ ہے اور اس کے بارے میں نجاشی بادشاہ کے بارے کے اندر ہے وہ انجیل کا ماہر تھا وہ کیا تھا انجیل کا ماہر تھا اور وہ بھی بنی سریلی تھا اس لیے اس کا حوالہ ہے بات سمجھ نہیں جی بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد خود موسا علیہ السلام ہے کیا مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ شاہد شاہ بنی اسرائیل اعلیٰ مثل ہی کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے اگر خود قرآن پاک مراد ہوتا تو ہوتا علیہ کیا ہوتا الے بنی اسرائیل کا ایک عالم قرآن پر شہادت دے چکا ہے کہ قرآن برحق ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ مثل ہی معلوم ہوا مضمون واحد ہے کتاب مختلف ہے مضمون واحد اور کتاب مختلف ہے موسا علیہ السلام اور تسلیم نے نبی علیہ السلام کی تو بشارت دی تھی نا جی تورات میں ذکر تھا نا نبی علیہ السلام کا اور توحید اور قیامت اور یہ اصول جو ہے موسا علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سارے متفق تھے ان چیزوں کے اندر تو خود موسا علیہ السلام مراد ہے وہ علامہ مصر ہی کے لفظ کو لیتے ہیں لیکن جمہور علماء یہ نہیں فرماتے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے دور کی بات ہے پھر یہ عبداللہ علیہ السلام اور باقی یہودی مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور یہ اس سے مراد وہ نجاشی بادشاہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما صدقنا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين دور کے اندر پیغمبروں کے مرید اور موت کے غریب لوگ بنتے رہے ہیں جب بھی پیغمبر دعوت کے فرماتے تھے تو غریب غربا لوگ جو ہیں وہ پہلے فقت کرتے اور ان کے موسیقی بن جاتے اور ان کی بیعت کر دیتے اور ان کو ہی قبول کر دیتے دنیا دار اور مدیرے اور یہ طبقہ جو ہے یہ ہر دور میں سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ہوا کرتا تھا اب وقال الدین کا فروط شکوا بر استقبال ہے کل شام کے سبق میں پڑھا تھا نا تم تمہ بر تم کہ ایک عالم نے ایمان قبول کر لیا لیکن تم باوجود جاہل ہونے کے استقبال کر رہے ہو اب شکوہ شکوا ہے استقبال پر کہ یہ دنیا دار کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں جی تو ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور توحید کا مسئلہ پیش کرتا ہے یہ مسئلہ درست نہیں ہے اگر یہ کوئی صحیح بات ہوتی تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہم سمجھدار لوگ سب سے پہلے شرکت کرتے اور اس کو قبول کر لیتے ہم لوگ اس کے قریب نہیں جا رہے یہ بات کوئی درست نہیں ہے وقال آمن شکوا بر استقبار لکھا ہے